تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے نوجوانوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاجوانوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے سست اور غم رو سواری تیز ہو جاتی وہی سو چست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دو حرم اس لیے مدینہ بن گئے دونوں حرم اس لیے مدینہ بن گئے دونوں حرم آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پہ میں بھی چوموں گا پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میری قسمت بھی کھلے گی میرے گھر بھی آئیں گے قسمت بھی کھلے گی میرے گھر بھی آئیں گے میرے قسمت بھی کھلے گی میرے گھر بھی آئیں گے دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے پاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم تئی و طاہر منور پائے اقدس آپ کے طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے کیا مکان گولا مکان چاپ ہے قدمین مین کی کیا مکان ہو مکہ تک چاپ ہے قدمین مین کی کیا مکان ہو مکہ تک چاپ قدم قدمین کی سدرا رف رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے سدرا رف رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر حشر تک مٹتا نہیں گئے مٹ گیا جو آپ پر اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سرو پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے